قربانی اسلامی معیشت کا سنہرا قانون کچھ مغرب زدہ علم سے آری مسلمان دانشور کہتے ہیں مسلمانوں قربانی نہ کرو ایک دن میں اتنے زیادہ جانور کاٹتے ہیں کاٹنے سے دنیا غریب ہو جاتی ہے یہی پیسہ غریبوں کو دے دو ہسپتال میں دے دو غریبوں کا بھلا ہوگا کیا فلموں کا پیسہ اخبارات اور ان کے اشتہارات کا پیسہ غریبوں کو نہیں دیا جا سکتا سوئٹزرلینڈ لینڈ کے بینکوں کا پیسہ غریبوں کو نہیں لگتا ٹی وی چینلز کی رقم سے غریبوں کو نہیں نوازا جا سکتا کیا کیا لکھوں ذرا ہسپتال ہسپتال کا شور مچانے والے وہاں اندر جھانک کر دیکھیں تو انہیں اندازہ ہو کہ طب کے مقدس پیشے نے کیسی بھیانک سوداگری کا روپ دھار لیا ہے وہاں غریبوں کے اعضاء نکال کر امیروں میں فٹ کیے جا رہے ہیں اور غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے قربانی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی اسلامی شریعت کا واجب حکم ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیلی سنت ہے قربانی مسلمانوں کی روحانی خوشی ہے قربانی اللہ پاک کی دعوت ہے قربانی رب کی محبت ہے قربانی ایک فدائی نبی کی یادگار ہے قربانی اسلامی معیشت کا ایک سنہرا قانون ہے قربانی فطرت کی ترجمان ہے دانش کے نام پر اسلام میں کاٹ جھانٹ کرنے والوں اپنے اوزار کہیں اور لے جاؤ میرے جیسے سادہ مسلمان کے لیے وہ منظر کافی ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہاتھ میں چھری لیے دل میں جذبہ تھامے آنکھوں پر پٹی باندھے اس اس اس اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں جو ان کو بہت پیارا تھا بہت پیارا تب آسمانوں سے آواز آئی سچ اسے کہتے ہیں او دانش کے نام پر اسلام کی گردن پروار کرنے والوں مجھ جیسے دیوان مسلمان کے لیے وہ منظر کافی ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین ہے خیر القرون کا سورج نصف النہار پر ہے آسمان جھانک کر مسرت سے دیکھ رہا ہے ساری مخلوق ادب کے ساتھ متوجہ ہے اور میرے پیاقا پیارے آقا ہاں بہت پیارے بے حد پیارے میرے محبوب رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم رب کی تکبیر پڑھ کر اپنے پیارے ہاتھوں سے دمبا ذبا کر رہے ہیں او ظالمو تمہاری تمنا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھلا دیں جبکہ ہماری تمنا ہاں ہماری تمنا ہے کہ ہم اس دمبے کی جگہ ہوتے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے چھری چلا کر اسے اپنے رب کی قربانی بنا دیا